موت کیا ہے اور کیا اس سے بھاگنا ممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عالم رنگ و بو میں جس شے کو بھی زندگی بخشی ہے اور اسے اس عالم میں حیات عطا فرمائی ہے پھر وہ چاہے انسان ہو جن ہو جانور ہو یا اور کوئی اس کے لیے موت لازمی اور یقینی ہے قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کل و نفس ذائقۃ الموت سورہ آل عمران آیت نمبر 185 ترجمہ ہر جان کو موت چکھنی ہے یہ ترجمہ ہے کند المان کا موت کیا ہے جواب بہت ہی آسان ہے کہ انسان یا کسی زیرو یعنی جاندار کا مر جانا جاندار مرتا کیسے ہے جواب صاف ہے کہ اس کے جسم سے روح نکل جاتی ہے تو جب جسم سے روح نکل جاتی ہے پورا جسم بے حصو بیکار ہو جاتا ہے معلوم ہوا کہ جسم کی بقا اور اس کی حرکات و سکنات کے لیے روح کا ہونا لازمی اور ضروری ہے عام اصطلاح میں روح کو جان بھی کہا جاتا ہے کسی آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس کی جان نکل گئی یا کوئی شخص کسی کو قتل کر دیتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ فلاں نے فلاں کی جان لے لی المختصر جسم اور روح کے مرکب جسمے کو زندہ یا باحیات کہا جاتا ہے ہر زیرو چاہے وہ انسان ہو یا غیر انسان اس حقیقت سے اچھی طرح واقف ہے کہ میری حیات اس وقت تک باقی ہے جب تک میرے روح میں جسم میرے جسم میں روح باقی ہے اور روح کی عدم موجودگی میں میرا جسم بیکار ہے لہذا وہ ہر وقت اس بات سے ڈرتا ہے کہ میرے جسم سے کہیں روح نہ نکل جائے اور اسی کا نام موت کا ڈر ہے ہر جاندار موت سے ڈرتا ہے اور موت کو خود سے دور رکھنے کی تمام کوششیں کرتا ہے بلکہ موت سے بھاگتا ہے لیکن موت جس کو اجل بھی کہتے ہیں وہ اسے وقت آنے پر پکڑ لیتی ہے بلکہ اسے اپنے مضبوط پنجے میں دپوچ کر اس دنیا سے لے جاتی ہے قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کل ان الموت الزی تفرون امن ہو فعن سورہ جمعہ آیت نمبر آٹھ ترجمہ تم فرماؤ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تو ضرور تمہیں ملنی ہے قرآن مجید کا صاف صاف ارشاد و اعلان ہے اینا ما تکون یدرککم الموت ولو ولو کنتم فی برو جم سورہ نساء آیت نمبر اٹھتر ترجمہ تم جہاں کہیں ہو موت تمہیں آ لے گی اگرچہ مضبوط قلعوں میں ہو آیات سے ثابت ہوا کہ موت سے بچنا ممکن ہی نہیں اور کوئی بھی تدبیر موت سے چھٹکارا پانے کے لیے کارگر نہیں ہو سکتی لہٰذا موت سے ڈر کر بھاگنے کی بجائے اس کی تیاری کرنی چاہیے اور وقت آنے پر موت کو گلے سے لگانا چاہیے موت کے سب قائل ہیں اس دنیا میں بے شمار انسان ہیں بے شمار ممالک بستیاں آبادیاں اقوام و مذاہب ہیں بلکہ ہر مذہب میں بہت سے فرقے اور جماعتیں ہیں مختلف مذاہب کے متبین ضرور کسی نہ کسی چیز کے منکر ہوتے ہیں کوئی جنت و دوزخ کا منکر ہے کوئی تقدیر کا کوئی مرنے کے بعد پھر اٹھنے کا کوئی حساب و کتاب اور جزا و سزا کا کوئی فرشتوں کا تو کوئی کلمہ گو ہونے کے باوجود انبیاء کرام اور اولیاء اظام کی عظمت خصائص اختیارات اور کمالات کا منکر ہے بلکہ خود خالق کائنات کے وجود کا انکار کرنے والی مخلوق بھی اس دھرتی پر پائی جاتی ہے المختصر کوئی ایسی چیز یا حقیقت نہیں پائی جاتی جس کا انکال کرنے والا نہ پایا جاتا ہو البتہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کے جس کا کوئی منکر نہیں مومن کافر مشرق مجوسی یہودی نصارہ مرتد منافق بد مذہب گمراہ دہریہ وغیرہ ہم جتنے بھی انسان ہیں پھر چاہے وہ ان پڑھ جاہل عالم منطقی یا فلسفی ہو آج تک کسی نے بھی موت کا انکار نہیں کیا بلکہ سب کے سب یک زبان ہو کر یہی کہتے ہیں کہ ایک دن ضرور مرنا ہے موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جس کا نہ کبھی انکار کیا گیا نہ کیا جا رہا ہے اور نہ ہی کبھی کیا جائے گا بلکہ انکار کیا ہی نہیں جا سکتا اور موت کا انکار کرنے والا نہ کبھی کوئی تھا ہے اور نہ کبھی ہوگا موت کا وقت مقرر ہے ہر جاندار مخلوق کی موت کا وقت مقرر ہے نہ اس میں کوئی تقدیم ہوگی اور نہ ہی تاخیر ہوگی بلکہ وقت مقررہ پر ہی اس کی موت آئے گی قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ولی امتن اجن فاعزا جا آجلحم لا یستا خرون سا یس تقمون العراف آیت نمبر چونتیس ترجمہ اور ہر گروہ کا ایک وعدہ ہے تو جب ان کا وعدہ آئے گا تو ایک گھڑی نہ پیچھے ہو نہ آگے عیسائیت سے یہ ثابت ہوا کہ ہر جاندار کی اس دنیا میں زندہ رہنے کی میعاد پوری ہوتے ہی اس کو موت آ پکڑتی ہے اس میں ایک گھڑی بھی جلدی نہیں ہوتی اور نہ ہی دیر ہوتی ہے اس کا دانہ پانی ختم ہوا اور وہ دنیا سے چل بسا اس کی تقدیر میں جتنا وقت زندہ رہنا اور جتنا رزق لکھا تھا وہ پورا ہوتے ہی اس کے جسم سے روح پرواز کر جاتی ہے حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا روح القدسی نفسا فی روئی ان نفسن لن تمو تحت کہا یعنی بے شک روح القدس نے میرے باطن میں وہی فرمائی کہ کوئی جاندار نہ مرے گا جب تک وہ اپنا رسک پورا نہ کر لے نیچے پورا عربی میں حوالہ لکھا ہوا ہے حدیث ابن ابی دنیا اور ابو شیخ کی روایت میں ہے کہ ملک الموت حضرت اسرائیل حضرت اسرائیل علیہ السلام دن میں تین مرتبہ لوگوں کے چہروں کو دیکھتے ہیں جس کی عمر پوری ہو جاتی ہے اور اس کا رزق دنیا سے ختم ہو جاتا ہے اس کی روح قبض فرماتے ہیں موت کی جگہ مقرر ہے جس کی موت جس مقام پر لکھی ہوگی اسی مقام پر اس کی موت آئے گی چاہے وہ اس مقام سے کتنے ہی دور کے فاصلے پر ہو جب اس کی موت کا وقت آئے گا تو وہ کسی نہ کسی طرح اس مقام پر پہنچ جائے گا جس مقام پر اس کی موت لکھی ہوئی ہے ابن ابی شیبہ نے مصنف میں حضرت حسمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہ ایک مرتبہ حضرت ملک الموت علیہ السلام سیدنا حضرت سلمان علی نبینہ و علیہ السلاۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور آپ کے ساتھیوں میں سے ایک شخص کو گھور کر دیکھنے لگے جب حضرت ملک الموت علیہ السلام چلے گئے تو اس شخص نے حضرت سلیمان علیہ نبی نامہ علیہ السلام والسلام سے دریافت کیا کہ یہ شخص کون تھے آپ نے فرمایا کہ یہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام تھے اس شخص نے عرض کی سرکار ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ میری روح نکالنے کا ارادہ رکھتے تھے آپ نے فرمایا کہ پھر تمہارا کیا ارادہ ہے اس نے عرض کی کہ آپ ہواؤں کو حکم دیں کہ وہ مجھے سرزمین ہند میں پہنچا دیں آپ نے حکم دیا تو ہواؤں نے اس شخص کو آن کی آن میں سرزمین ہند پہنچا دیا پھر ملک الموت تشریف لائے تو حضرت سلمان علیہ نبینا علیہ السلام نے ان سے دریافت کیا کہ تم میرے ایک ساتھی کو گھور کر کیوں دیکھتے تھے انہوں نے کہا کہ حضرت میں اس پر تعجب کر رہا تھا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شخص کی روح ہند میں قبض کروں اور یہ شخص آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے ہند کیسے پہنچے گا مدرجہ والا واقعے سے پتہ چلا کہ آدمی اپنی موت کی جگہ ضرور پہنچ جاتا ہے حالانکہ اسے معلوم نہیں ہوتا کہ میں اپنی موت کی جگہ جا رہا ہوں بلکہ وہاں جانے کے لیے بےتاب و بے قرار ہو کر ہر حال میں وہاں پہنچتا ہے جیسا کہ مذکورہ واقعہ میں یہ شخص سرزمین ہند میں جو ہی وقت مقررہ پر پہنچا اسی وقت اس کی روح قبض کر لی گئی اپنی موت کی جگہ آدمی کو معلوم نہیں ہوتی البتہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت و عطا سے اور اللہ تعالیٰ کے بتانے سے اللہ کے محبوب بندے اپنی جائے اجل بلکہ دوسروں کی بھی جائے اجل جانتے ہیں جیسا کہ جنگ بدر کے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کافر کے مرنے کی جگہ پہلے ہی بتا دی تھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو حکم دیا تو وہ چلے یہاں تک کہ میدان بدر میں اترے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر جگہ جگہ دستے اقدس رکھ کر بتایا یہ فلاں کافر کے مرنے کی جگہ ہے اور یہ فلاں کی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جہاں ہاتھ رکھ کر فرمایا تھا وہاں وہیں اس کی لاش گری اس سے قطن تجاوز نہ کی حدیث امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قسم ہے اس کی جس نے حضور کو حق کے ساتھ بھیجا یعنی جو حدیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے لیے مقرر فرمائی تھیں کسی نے اس حد سے تجاوز نہ کیا انسان موت سے کیوں ڈرتا ہے جب یہ حقیقت مسلم ہے کہ ایک نہ ایک دن ضرور مرنا ہے اور موت ٹالے سے ٹل نہیں سکتی پھر بھی انسان موت سے کیوں رہتا ہے اس کی کئی وجوہ ہیں سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ انسان دنیاوی لذتوں میں اتنا منہمک ہے کہ اسے دنیا کے عش و عشرت میں زیادہ سے زیادہ لطف لینے کی خواہش رہتی ہے شان مکان ہے کافی مال و دولت جمع ہے آرام و آسائش سے زندگی بسر ہو رہی ہے ہر قسم کی آسودگی ہے ہر طرح کا چین میسر ہے ان کو چھوڑ کر اور اپنے اہل و عیال سے بچھڑ کر قبر کی اندھیری کوٹری میں جانے کا جی نہیں چاہتا قبر کی سختیاں اور عذاب کیسے جھیل سکوں گا نہ کوئی مونس و مددگار ہوگا کیا حال ہوگا ان خیالات سے وہ ایسا بزدل بن جاتا ہے کہ لفظ موت سنتے ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور موت کا تصور ہی اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے لیکن مومن کے لیے موت دنیا کی زندگی سے بہتر ہے کچھ احادیث کریمہ اور اقوال آئمہ دین پیش خدمت ہیں حاکم نے مستدرک میں تبرانی نے موجم کبیر میں ابن مبارک نے زہد میں بےحقی نے شاب الامان میں حضرت عبداللہ سے اور دیلمی نے مسند الفردوس میں حضرت سیدنا امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا موت مومن کا تحفہ ہے موت مومن کا پھول ہے حدیث احمد اور سعید بن منصور نے اپنی سنن میں صحیح سن سے محمود بن بسیہ سے روایت کی کہ حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو چیزوں کو انسان برا سمجھتا ہے موت کو برا سمجھتا ہے حالانکہ موت اس کے لیے فتنے سے بہتر ہے مال کی کمی کو برا سمجھتا ہے حالانکہ مال کی کمی سے قیامت میں حساب میں کمی ہوگی حدیث امام بحقی نے شاب الامان میں حضرت ذرا بن عبداللہ سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ انسان اپنے لیے زندگی کو بہتر سمجھتا ہے حالانکہ موت اس کے لیے بہتر ہے حدیث ابو نعیم نے حضرت عبداللہ بن عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو حضرت غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ ابو ذر دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور قبر امن کی جگہ ہے اور جنت اس کا ٹھکانہ ہے اے ابو ذر دنیا کافر کی جنت ہے اور قبر اس کا عذاب ہے اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہے حدیث ابن ابی شہبہ اور مروزی نے حضرت تاؤس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ مومن کے دین کو کوئی چیز نہیں بچا سکتی سوائے موت کے گڑے کے حدیث تبرانی نے حضرت ابو مالک اشری سے روایت کی کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ جو لوگ مجھے رسول جانتے ہیں ان کے دل میں موت کی محبت ڈال دیں ترغیب میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اگر تم میری وصیت یاد رکھو تو یہ کہ موت سے زیادہ پسندیدہ چیز تمہارے نزدیک کوئی نہ ہو مسکورہ ساتوں حادیث کریمہ ماخوذ از کتاب نیچے خوالہ جات ہیں کتابوں کے اقوال علماء دین ذیل میں کچھ اقوال ذرنی پیش کیے جاتے ہیں جن سے اندازہ ہوگا کہ صالحین مومنین موت کو کتنا محبوب رکھتے تھے اور موت سے ان کو کیسی رغبت تھی کال نمبر ایک حضرت عبد الرحمن بن یزید بن جابر سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن ابی ذکریہ کہتے تھے کہ اگر مجھے یہ پتہ چل جائے کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ چاہے میں سو سال زندہ رہوں یا آج ہی مر جاؤں تو میں آج ہی مرنے کو اختیار کر لیتا تاکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سے ملاقات کر سکوں قول نمبر دو ابن ابی دنیا نے حضرت سفیان سے روایت کی کہ موت عابد کے لیے راحت ہے حضرت حبان بن اسود نے کہا کہ موت ایک پل ہے جو ایک دوست کو دوسرے دوست سے ملانے کا ایک ذریعہ ہے ابن ابی دنیا نے حضرت صفوان بن سلیم سے روایت کی کہ موت دنیا کی تکالیف سے راحت دیتی ہے اگرچہ خود اس میں تکالیف ہیں مذکورہ چاروں اقوال ماخوذ از کتاب اس کا بھی لکھا حوالہ شرح صدور بشرح حال الموتی والقبور